حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے حماد راوی کہتے ہیں یعنی مردوں کو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو نو